یہ تو ارادہ ہے اس کا کیا ہے ایک ہی جگہ پر تکرار ہے یہ تو پہلے فرما ولدین تخدو منظون ہی اولیا اللہ حفیظ العلم اب فرمایا منظون ہی اولیا صلاح ولی یہ تو تکرار ہے کیا ہے اب دے رہا ہوں جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے اس لیے کہ پہلی نظر میں تھی تحدید بر شرک کیا تھی شرک پر ڈراوا تھا کہ جن لوگوں نے غیر اللہ کو ولی بنایا ہوا ہے اللہ ہو علیہم اللہ ان کا نگران ہے اور اللہ ان کو وقت پر عذاب دے گا سمجھ رہے ہو اور یہ دوسری نظر ہے امت خدو ملتون ہی اولیا صلاح ہو ہو اس میں شرک کا ابقال ہے یہاں شرک کا کیا ہے عبال شرک کو باطل کیا جا رہا ہے دلیل کے ذریعے کہ ولی وہ بن سکتا ہے جو یوہیل موتا اور علاق الشین قدیر ہو اور یہ دو فکر سچ کس کے لیے ہے تو ولی بھی سچ کون ہے اور کوئی نہیں ہے پہلی زجر کے اندر تحدید تھی ڈراوا تھا شرک پر کہ جن لوگوں نے غیر اللہ کو ولی بنایا ہوا ہے کہ اللہ ان کا نگران ہے ان کو عذاب دے کر برباد کرے گا اور دوسری جگہ پر جو ہے یہاں شرک پر تحدید نہیں بلکہ اب پال شرک ہے اس لیے دونوں کا فرق ہے اس لیے فلاح ٹکرا ہے بات سمجھ گئی اچھا ایک عبارت فریق اور جنت و فریق الفل سے پر مجھ سے رہ گئی ہے یہ لفظ یاد کر لو دیکھ لو فریق الفل فل ایک فریق ہوگا جنت کے اندر ہاں جی؟ کیا لکھا ہے ہاں اللہ بکر نہیں آگے چلو اب مختلف تم فی ہے منشیل فہ حکم ہو اللہ مختلف تم فی ہے منشیل فہ حکم ہو اللہ اور وہ جو اختلاف کرتے ہو تم جیت اس کے اہل حق کے ساتھ اور وہ جو اختلاف کرتے ہو تم بیچ ان مسئلوں کے اہل حق کے ساتھ منشین کوئی چیز سمجھا وہ کون سا مسئلہ ہے کا اتخاذ اللہ تعالی وحدہ کا اتخاذ اللہ تعالی وحدہ کہ اہل حق کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو ولی بناؤ اور کسی کو نہ بناؤ اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کار صاحب نارے کو لائے جن جن مسلوں میں تمہارا اختلاف ہے آلے حق کے ساتھ سا حکم ہوں تو فیصلہ اس کا اللہ کے پاس ہے کس کے پاس ہے اللہ کی طرف ہے کس طرح در دنیا با دلیل صحیح کان کا ہے در دنیا با دلیل صحیح بدر آخرت با فریق انفل جنت و فریق انفل دنیا کے اندر اللہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں دلیل صحیح کے ذریعے آخرت میں فیصلہ کریں گے کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں جائے گا تو فیصلہ اس کا اللہ کی طرف ہے بدر دنیا با دلیل صحیح با آفر ب فل جنت و فریق الفائی غالب اللہ ربی یہ فیصلہ کرنے والا اللہ یہ فیصلہ کرنے والا اللہ ربی یہ میرا پروردگار ہے تو توکل کل تو صرف اسی کے اوپر سہارا کرتا ہوں سارے امور کے اندر مجھے جو معاملہ بھی پیش آتا ہے میں صرف اسی اللہ کا سہارا کرتا ہوں اعلی ہے تو عقل تو بڑی الگ ہوگا فی مجا میں ہے اموری فی مجا میں ہے اموری خا پتن لا الا غیر رہی سی مزا میں ہے اموری خا پتن لا الا غیر رہی میں اپنے تمام معاملات کے اندر صرف اسی اللہ پر سہارا کرتا ہوں لا علا غیر ہی اس اللہ کے علاوہ کسی اور پر سہارا نہیں کرتا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں کس پر سہارا کرتے تھے کس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ہمیں کس پر سہارا کرنا چاہیے اللہ پاک پر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہاں فی مزہ میں تمام اپنے معاملات کے اندر صرف اللہ پاک پر لا اللہ ہے انہیں وہ اور طرف اسی اللہ پاک کے رجوع کرتا ہوں میں در امور دنیا و دین در امور دنیا و دین لا الہ احد سوا ہو اللہ اللہ کے علاوہ اور کسی پر میں سہارا نہیں کرتا کسی کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا اور بات ہے یہ ہے غریبوں پر آپ ہاں، کو تم نے غلط کیوں رکھ دیا جلدی جلدی ہاں ہاں کہتے بس جلدی ختم ہو گئے جان چھوٹے ہاں؟ ایسے کیسے جان چھوٹے گی ایسے تو جان نہیں چھوٹے گی گے تو جان چھوٹے گی ایسے کیسے اور بات ہے یہاں

جس کے متعلق ہے تو سارے جہان کا مختار میں ہوں اور وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا نیچے لکھا ہوگا السنام و ست سچ لے گا السلام و جن کو تم پکار ہو ایسے نہیں ہے کبیر کا حوالہ ہے جا من انفوسے کیا ہے اس اللہ تبارک و تعالی نے من ان تمہارے لیے من انفسکم کم کا مانا من جن سے کم من کیا ہے اللہ پاک نے پیدا کیا واسطے تمہارے تمہارے نفسوں سے یعنی تمہاری جنس سے اگوا جن بی اگوا بنائی ہے جال رقم پر السنام و لئے ست کا السلام یہ بت اور کو تم پکارتے وہ ایسے نہیں ہے پیدا کیا اور بنایا واسطے تمہارے تمہاری جنسوں سے بمن الانعام اور جانوروں سے بھی ازواجن جوڑے جوڑے جانوروں سے بھی کیا بنائے جوڑے جوڑے بنائے یا ذرا او کم فی ہے سیے کا فی بے مانا با فی بے مانا با کیا کرو ذرا مانے کا پھیلاتا ہے تمہیں بسبب اس جال کے پھیلاتا ہے تمہیں بسبب اس جال کے جال لکم من انفسکم جال لکم من انفسکم سے تمہاری بیویاں بنائی بیویاں بنانے کے ذریعے تمہیں پھیلایا کہ بیوی نہ ہوتی تو اولاد نہ ہوتی بیوی بنائی تاکہ اولاد پیدا ہوئے اور انسانیت پھیلے انسان پھیلے سمجھ رہے وہ سیے کا فی مانا با ہے اور با سبیا ہے اور ہی جو ہے جا آلاتے جو جال سمجھا جاتا ہے اس کی طرف جا رہا ہے پھیلاتا ہے تمہیں سی ہے ہی بس سبب اس جال سے لے سکا مسل ہی شہر سے نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز کاف فائدہ ہے مثل کا معنی کر رہا ہوں نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں کوئی چیز نہیں ہے وہ سمیع البصیر اور وہ اللہ سننے والا ہے ہر چیز کا البصیر دیکھنے والا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا سننے والا ہر چیز کا دیکھنے والا ہے لہو السماوات صرف اسی اللہ کے لیے چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی آسمان و زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہے بل اسنام مو لے ست پگا لے اسلام ہاں اسلام اور بت اور جن کی جی وہ ایسے نہیں ہے سمجھا جانی وہ تو صرف وہی ہے صرف اسی کے لیے چاہیاں آسمان اور زمین ہوگی فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بے شک وہ اللہ صاحب ہر چیز کے جاننے والا ہے یہاں تک حضرت لہو السماوات و الارض کے متعلق ہے سمجھا بحم العلی العظیم کہ مختار کل متفرق میں ہوں اور اب شارہ اعلی من الدین سے اب یہ لکھ بیان ہوگا وحدت ادیان نے سمایا اب یہ مسئلہ آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے نو علیہ السلام ابریم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام سارے پیغمبروں کی طرف ایک ہی دین میں نے وہی نازل کی ہے ایک ہی دین بھیجا ہے توحید والا دین کہ موحد بنو اور توحید پر قائم رہو دوسروں کو بھی تبلیغ کرو تاکہ وہ بھی توحید پر چاہ رہے قائم رہے سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو یہ شریعت بھیج ہے ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اور شریعت بھیجی ہے امل شرکا شر اول الدین دین مالک جادم دہیلا آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھا تھی آگے آ رہا ہے امل شرکا شر اول الدین دین مالم بہلا شرع شرا من الدین ما نوحا اللہ فرماتے ہیں میں نے وہی دین بھیجا جو نور علیہ السلام رول علیہ السلام عیسا علیہ السلام کے بعد بھیجا تھا ان کے کوئی اور مشکل کچھ ہے جنہوں نے اور دین ان کو دیا ہے سمجھ رہے ہو شارا سارا یہ آ دعوا دعویٰ لکھا ہوا شارا کا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو دو لاکھ یہ آ گئے دعویٰ کدارے میں یوں صحیح رہے کبال دعوے کا یہ آ ہے دعو مقرر فرمایا اللہ پاک نے واسطے تمہارے مین دین دین سے سمجھا کہ وہ جو وصیت فرمائی تھا تو اس کی حضرت نو علیہ السلام کو اور وہ جو وہی کی ہم نے طرف تیرے اور وہ جو وصیت کی ہم نے ساتھ اس کے ابراہیم اور موسا اور عیسا علیہ تسلیمات کو ان سب کو ہم نے یہی وہی کی ہے سمجھا نا صحیح کون سی وہی کی ہے ان اقیم الدین ان ہاں یہ وہی کیا ہے ان اقیم الدین پہ فوج نمبر اول طریقہ ہے تری فوج نمبر اول یہ کہ قائم رکھو تم دین کو یہ کہ قائم رکھو تم دین کو کون سا دین وہ وی دو اف جلا طریقہ ہے بہوت تو ہی دو توحید والا دین جو ہے تم اس کو قائم رکھو اے و عمالن طریقہ ہے خود بھی عقیدہ رکھو اور عمل بھی اسی پر کرو لوگوں کو بھی بتاؤ تاکہ یہ دین قائم دائم رہے مستقیم رہے جو کہ قائم رکھو تم دین کو مذہب توحید کو دن و عمل عبارت ہے عبارت پڑھو اللہ جا ات بہر روسو لو کلو رسولو کلو ہوں وہ مسئلہ جو سارے رسول لے آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جی ہوا عبادت اللہ وحدہ لا ہُولہ شریک ہوا عبادت اللہ لا شریف رو سمجھا جی اللہ کی عبادت کرنا ہے اکیلا کر کے جس کا کوئی شریک نہیں آئے کہ قائم رکھو تم مذہب توحید ہی کو بلا تفر تفرید اصول فوج طریق فوج نمبر دو کامیابی کا دوسرا راستہ دوسرا اصول اور نہ اختلاف کرو تم بیچ اس مذہب توحید کے اور نہ اختلاف کرو تم مذہب توحید کے اس میں اختلاف نہ کرو سمجھا بلا تو پر ایسی گلا دل ہوگا دعوت لکھو لکھو لکھو ہر پر جگہ بہت بڑی ہے ایسی توحید دلوی

ولا تکون من المشرقین ولا تکون من المشرقین من الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم وقالوا سيعا رمانا شرع لكم من الدين مقرر فرمایا واسطے تمہارے دین سے وہ جو وصیت فرمائی ساتھ اس کے نو علیہ السلام کو اور وہ جو وہی کیا ہم نے آپ کی طرف اور وہ جو تاکیدی حکم کیا ہم نے ساتھ اس کی حضرت ابراہیم حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ تسلیمات کو کیا تھا وہ ان اقیم الدینہ یہ کہ قائم رکھو تم دین توحید کو یہ کہ قائم رکھو تم دین ہے توحید کو توحیدی مذہب کو ایک قادن عمل تبلیغاً ہر لحاظ سے رکھو اور نہ تفرقہ کرو تم اختلاف کرو تم بھی تو سمجھ رہے ہو ہاں لا تم من المشرقین من الذین فرقوا دینهم وقالوا شیعا مشرق نہ بنو اپنے دین کے اندر اختلاف پیدا نہ کرو کابورا المشرقین مگر پھر بھی مگر پھر بھی یہ توحیدی مذہب یہ حضرت نو علیہ السلام علیہ السلام موسا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کو بھیجا دیا اللہ بھی جاتے کلو ہو سارے پیغمبر یہی مذہب لے آئے لیکن اس کے باوجود آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو مشرقوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے مشرقوں کو یہ بات بری لگتی ہے کابورا علیہ مشرقین بڑی بھاری ہے اوپر مشرقین کے وہ بات جو دعوت دیتے ہو آپ ان کو طرف اس بات کے جس بات کی آپ ان کو دعوت دیتے ہو ماں تدم ہم الہ سے مراد کیا ہے منت توحید اب جلا لین ہی آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہو جو ان کو بڑی بری لگتی ہے اللہ ہو جبھی اللہ ہی کھینچ لیتا ہے طرف اپنے قریب کر لیتا ہے طرف اپنے دل کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے طرف اپنے اس انسان کو جو رجوع رکھتا ہے جس کے دل کے اندر انعبت ہوتی ہے اللہ اس کو اس بات اچھی بات اور صحیح بات کی ہدایت دیتا ہے سمجھا نہیں ہر بندے کو ہدایت نہیں ملتی بما بمات اب حضرت بات آ گئی سمجھا اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا اور کب ڈالا اختلاف کس نے ڈالا مولویوں نے ڈالا سمجھا کیوں ڈالا ضد پر جانے کی وجہ سے ڈالا اور کب ڈالا علمانے کے جان بوجھ کر جانتے ہیں کہ بات سچی ہے تو والی ہے شرک غلط ہے جان بوجھ کر اختلاف ڈالتے ہیں بما تفر جواب سوال مقدر طلقہ ہے جواب سوال مقدر سمجھا اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے نہیں تفرقہ ڈالا انہوں نے کا دو باتیں یہاں سمجھنی ہیں پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اختلاف دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک اختلاف اصول کا دوسرا اختلاف فرو کا ایک اختلاف ہے اصول کا عقائد کا اختلاف توحید اور شرک کفر اور ایمان وغیرہ اور اختلاف فرو کا کہ رفع دین کیا جائے نہ کیا جائے آمیر دلجار پڑھی جائے نہ پڑھی جائے خر امام ہو نہ ہو وغیرہ یہاں کون سا اختلاف مراد ہے یہاں توحید و شرک والا اختلاف مراد ہے کون سا اختلاف مراد ہے و شرک والا اصولی والا اس لیے اختلاف اس لیے باغن لکھا ہے بے ان وحد باغ کا فرابن باغن کہ بابو نے توحید اختیار کر لی بابو نے کفر اختیار کر لیا یہ جلال کا حوالہ ہے بات سمجھیے دوسری بات بما تفرا کن کی زمین کا مرجا کون لوگ ہیں اوپر ہے اے کودا ما او اہل کتاب بما تفرا پور اور نہیں اختلاف کیا ان کو دما اہل کتاب ہے مولویوں اور پیروں کے بڑے جو گزر گئے انہوں نے اللہ ممبا دما جا احمل علم مگر بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم علم آنے کے علم آنے کے بعد سمجھا باغ جم بے نہ سمجھا ممبا دما جا احمل علمو بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم کون سا علم بتو ہی دے دیا جلا توحید ہیلال توحید ان کے پاس آ گیا بغیم بہن ہوں بس ود پڑ جانے کے درمیان ان کے بس پڑ جانے کے درمیان ان کے وہ بین دو آتی توہید بہنا ہوں وہ بہنا دعتی توحید ہے بس ود پڑ جانے کے درمیان ان کے اور درمیان دو آتے توحید تھے ان کے درمیان اختلاف کر دیا ضد بڑھ گئی ضد کی بنا پر انہوں نے اختلاف کر ڈالا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ توحید بھر حق شرط بھلکائے جواب سوال مقدر چل گیا ہے پھر ان مولویوں پر آزاد کیوں نہیں آیا اللہ نے فرمایا میں نے ایک بات طے کر دی تھی عذاب آزاد کو آخرت میں دوں گا اس لیے دنیا میں نہ آیا اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو دنیا میں عذاب آ جاتا بلولہ کالے ماتون امہال مجرمین ہاں اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تھی تیرے پروردگار کی طرف سے ایک میاد مقرر تک البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا دنیا میں بین ہم درمیان ان کے و بین دعا کی توحید بین ہم و بین دعا کی توحید البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ہے درمیان ان کے اور درمیان دعا کے توحید کے و ان لدین اور فن کتابہ بیان بجانے شبو چلتا ہے بجانے شبو اب مولوی اختلاف کر گئے وہ غلط باتیں لگ گئے بعد والے جو آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور بے شک وہ لوگ جو وارث کیے گئے کتاب کے ان کے بعد ان گمراہ ہوں گے اور گمراہ پیش والوں ہوں گے لفی البتہ اللہ شب کے ہیں اس قرآن پاک کے مریبن جو رات دن تردد میں ڈالنے والا ہے رات دن ان کو بے چین کیے ہوئے ایسے شخص گرفتار ہیں لیکن میں نے بتایا کہ معذور معذور کیوں نہیں ہے دو وجہ ہیں کتنی وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء اہل کتاب نبی علیہ السلام کی نبوت اور توحید کو تسلیم کر چکے ہیں سمجھا جب علماء مان چکے ہیں تو عوام کیوں نہیں مانتے ایک بات دوسری بات یہ فرماتے ہیں یہ قرآن مقدس میں نے میزان نازل فرمایا ہے کیا فرمایا ہے میزان ہے جی، حق کو باطل کا اس میزان کے آنے کے بعد اب کوئی بندہ معذور نہیں ہے بات سمجھ یہ البتہ بھی شخص ہے قرآن پاک سے یا توحید سے مری بند رات دن میں ڈالنے والا ہے اب حضرت آگے چند امور متفر کرتے ذرا سمجھ لو بات کا کا اچھا یہ حضرت دو جملے ہیں کتنے جملے ہیں اصل میں تھا فد ہو لے گالے کا لے گالے کا فد ہو فد ہو اور لے ڈالے کا اب پہلے جملے سے ہو کو گرا دیا گیا اور دوسرے جملے سے لے جانے کا کو گرا دیا گیا پہلے جملے کا دوسرا جد موجود ہے اور دوسرے جملے کا پہلا جد موجود ہے اس کو کہتے ہیں ذکر مال اختصار ذکر کہ ذکر بھی ہو جائے اختصار بھی ہو جائے کچھ سمجھ آیا ہے کا کا فوج نمبر اول کامیابی کامیابی کی کی طریقہ شرط آپ آئے میرے علیہ السلام و سلام آپ کی کامیابی کا پہلا طریقہ کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی لوگوں کو دعوت دو رہے ہو اس مسئلے کی لوگوں کو دعوت دو کامیابی کی پہلی شرط او لے زالے کا سالے لے کا سدو بس باوجہ اسی بات کے باوجہ کون سی بات کے کہ اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کی طرف یہی توحید والا دین بھیجا ہے جی۔ یہ ہے تمام پیغمبروں کی طرف تمام پیغمبروں کی طرف توحید والا دین بھیجا ہے اور اختلاف کیا ہے تو پھر کیا ہے باقی مولویوں نے گمراہ پور پیشواؤں نے اختلاف کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ سارے پیغمبروں کی طرف یہی ایک ہی مذہب آتا رہا اس لیے آپ بھی اسی مذہب کی دعوت دو سمجھ رہے ہو سالے دال ایک یا سد ہو بس باوجہ اسی بات کے کہ سارے پیغمبروں کی طرف یہی دین آتا رہا اور اختلاف باغیوں نے کیا ہے سد ہو تب دعوت دے بلا لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے ہاں کچھ نہیں لکھا ہوا کچھ کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن عبارت لکھ لو یہ بڑی قیمتی عبارت ہے تلاما ماں وسلّہ ہو تالا دہل امبیا تلاما تلاما لکھ لیا وسفا واد فواد اور گولیا اوپر الف کھینچ دو وسا جو وسی ہاں الفاظ توفیت اور تعالا دیہی اللہ تعالی جمیع الانبیاء اللہ اکبر علامہ بس اللہ تعالیٰ دہی المبیا جمی کا لفظ نہیں ہے المبیا منت توحید لکھ لیا کرو مانا لے کا لے کا پھا پس باوجہ اسی بات کے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو یہی ایک ہی مسئلہ بھیجا تھا پس دعوت دو آپ بھی اسی مسئلے کی جس مسئلے کی اللہ نے سارے پیغمبروں کو وسیعت فرمائی توحید والا وسط کما عمر کا وسط اور آپ بھی مضبوط رہو اور آپ بھی مضبوط رہو کس بات پر حالت تو شہید بات پر الگ توحید ہے آپ بھی مضبوط رہو الگ توحید توحید پر اعتقاد و امن اعتقاد عقیدے میں بھی عمل بھی نے توحید پر ہو اور استقامت اختیار فرماؤ آپ بھی مضبوط رہو پر توحید کے کما عمر کا جس طرح کے آپ کو حکم کیا گیا ہے بلا تب تب احوا طریقے فوج نمبر تین ہے طریقے فوج نمبر تین اور نہ اتباع کرو آپ ان کی خواہشات کی ان کی ہاں سنو بات علامہ مہاجنی نے یہاں پر عجیب تقریر کی ہے اور سنو بات کہ اگر یہ لوگ اعتراض کریں کہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں تو ان کی مخالفت کر رہا ہے تو ان کی کیا کر رہا ہے وہ بڑے بڑے علماء تھے ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا نیا آ گیا مسئلہ بتانے والا سمجھا نہیں جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں سمجھا نا تو اللہ نے فرما آدھا تو ان کو جواب دے دو یہ یہ ہے تمہاری خواہشات کیا ہے اور میں خواہشات کے پیچھے لگنے کے لیے نہیں آیا آمن کو بلا گا اللہ من کتاب میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں تورات کو مانتا ہوں لیکن تمہاری خواہشات کو نہیں مانتا بلا تب احوا ہوگی پر نیچے کہیں ضرور و ان فی کا بے قدم اور اگر یہ لوگ تانا کریں آپ کے اندر ساتھ مخالفت کرنے اپنے کے کہ تو ہمارے بڑے کو دما مولویوں کی مخالفت کر رہا ہے جو پرانے مولوی گزرے ہیں بڑے بڑے ساری زندگی تورات پڑھاتے پڑھاتے گزر گئے وہ غلط کہتے تھے اور تو ایک نیا آ گیا ہے حق کہنے والا سمجھا تو نہ اتباع کر تو احوا اہم ان کی خواہشات کی ان کی خواہشات کی بکل آمن تو نمبر چار یہ چوتھا اصول فوج ہے کیا ہے چوتھا اصول فوج ہے اور حضرت کہہ دو کہ ایمان لایا میں نے اس پر جو اتاری ہے اللہ نے من کتاب مقدمہ مقدسہ اللہ نے تمام جتنی کتابیں بھی نازل کی ہے میرا سب کتابوں پر ایمان ہے تورات پر بھی ایمان ہے انجیل پر بھی ایمان ہے زبور پر بھی ایمان ہے میں ساری کتابوں کو مانتا ہوں لیکن تمہارے مولویوں کی خواہشات کو نہیں مانتا میں کل آمن تو پر عبارت ہے وہ دیکھ لو کیسا او واسے کو اعلی خلا سے کو تو ہے کیسا او واسے کو لکھا ہوا لکھ لو پھر لکھ لو یہ لفظ ضروری ہے آمن تو بلّا کر آمن تو بھیمان مان دن لا کر لکھ لو اوپر نیچے یا ہاشیہ پر کہیں کیسا او واف کو اعلی خلا سے کو تو ہے کیسا اوبا سے کو خلا سے کو تو سے کو خلا سے کو تو کیسا اوبا سے کو اعلیٰ خلا سے کو تو بلّا ہے ماں ان انی بس کتنے لگ ماں کتاب ماں انی تک لکھنا ہے بس لکھ لیا اب سمجھو جب نہیں لکھ سکے بعد میں لکھنا کرو جو تمہارے مولویوں کی خواہشات ہیں میں ان کو نہیں مانتا میں تمہارے مولویوں کی خواہشات کے پیچھے کیوں لگوں حالانکہ میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو اتاری ہے اللہ پاک نے من کتاب ان کتابیں من کتاب ان سے مراد ہے جمی کتب منزلہ مراد ہے کیا مراد ہے آپ خیال کرنا تمام کتب مراد ہے ایک کتاب مراد نہیں ہے یہ جنس مراد ہے تمام کتب منزلہ بیما انزل اللہ پر لکھا ہے جن کا متفقہ مضمون توحید ہے جن کا مصطفیٰ کا مضمون توحید ہے میں اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں تمہارے مولویوں کو خواہشات کو نہیں مانتا وہ عمر تو لے آ کم یہ نمبر پانچ ہے کیا لکھا ہے ہاں، طریقے فوج نمبر پانچ ہے میری طرف دیکھو وہ کہیں گے میاں ہمارے جو علماء تھے انہوں نے تعویلات کی ہیں کیا کی ہیں حضرت فرما دو اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں انصاف کروں جو غلط تعویلات ہیں ان کو رد کر دوں جو صحیح تعویلات ہیں ان کو قبول کر دوں میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں کس کے لیے آیا ہوں ہاں وہ عمر تو وہ عمر تو لے آ دے کر کچھ لکھا ہے مل جانے اور ہاں اور حکم کیا گیا ہوں میں لے آدیلا بینا تاکہ انصاف کروں میں درمیان تمہارے فتہ ویلات ول اختلافات اختلافات جو تعویلات کی ہیں تمہارے بڑوں نے اور اختلافات کیے ہیں میں ان کے اندر انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ ربنا و ربکم اللہ ربنا و ربکم اگر اگر وہ سوال کرے کہ جب تو کہتا ہے کہ تورات بھی برحق ہے قرآن بھی تو پھر تورات اور قرآن کے اندر احکام میں فرق کیوں ہے تورات اور قرآن میں احکام میں فرق کیوں ہے تو جواب دے دو کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی اس نے تمہاری تربیت اور احکام کے ذریعے کی ہے ہماری تربیت اور احکام کے ذریعے کی ہے اللہ و ربکم اللہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا اللہ ربنا سمجھا نہیں کہاں این رب یا نا بے احکام ائو رب یا نا اور رب و کم پر لکھا ہے ایو رب یا کم بے احکام اللہ ہمارا بھی رب ہے اس کی مرضی ہے جو کہ تربیت کرے ہماری چند احکام کے ذریعے اور تمہارا بھی رب ہے جو کہ تمہاری تربیت کرے اور احکام کے ذریعے وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تمہاری تربیت اور آسام کے ذریعے کی ہے ہماری تربیت اور آسام کے ذریعے کی ہے سمجھ رہے ہو پھر وہ سوال کریں گے کہیں گے یہ تو تعارف ہو گیا کیا ہو گیا آسامات میں جواب جواب یہ کہ تعارف نہیں ہے اس لیے کہ زمان بدل گیا اس لیے کہ تمہارا زمانہ مقدم تھا اس زمانے کے مطابق جو احکام تھے وہ اللہ نے دے دیے ہمارا زمانہ بعد میں آیا یہ ہمارے زمانے کے مطابق جو احکام تھے اللہ نے بعد میں دیے جب زمان بدل گیا تو تارو ختم ہو گیا لنا امالونا لنا مالونا بند کا ان کالو ہار تنا اردو میں لکھا ہے یا ابھی میں اچھا واسطے ہمارے ہیں امال ہمارے لکھ لو فی آف رینا ہمارے لیے عمل ہے ہمارے ہمارے زمانے میں ولکم اور حکم اور واسطے تمہارے عمل ہے تمہارے فی آخر تمہارے زمانے میں تمہارا زمانہ اور ہمارا زمانہ اور وہ اور احکام اور زمانے میں تھے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے لا حجت بیننا نہیں کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان بادہ کتاب اللہ بادہ اللہ کی کتاب آ گئی قرآن آ گیا تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آؤ قرآن کو مان لو ہم اور تم متفق ہو جائیں اللہ جمع کرے گا درمیان ہمارے اور طرف اسی کے ہے رجوع سب کا بات سمجھ گئی ہے یہ سارے ان کے شبہات کے جوابات تھے اور مولویوں نے جو اختلاف کیا نا مولویوں کو جواب دینا بڑا مشکل ہے عوام الناس کو سمجھا دینا آسان ہے اب ولدین جو حاج جونا سے جواب سوال مقدر ہے کیا ہے کہ جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے باغیوں کا لکھا ہوا دیکھا وہ تو مجبور ہیں اللہ نے فرما وہ مجبور نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اول تو علماء مان چکے ہیں کیا علماء مان چکے ہیں تو یہ عوام کیوں نہیں مانتے توحید کو اور قرآن کو نمبر دو قرآن میزان ہے میزان جب آ گیا تو اس کے آنے کے بعد اب کوئی معذور نہیں ہے بلب یہ نہیں جو لوگ جو جھگڑ رہے ہیں اللہ کی توحید میں بعد مستجیب لہو عذر قبول نہ ہونے کی پہلی دلیل طریقہ ہے قبول نہ ہونے کی نہیں لکھا ہوا علت یہ لکھا ہے علت لکھا ہوا ہاں لکھا ہوا ہے اور آگے خود آیت بھی لکھی ہوئی ہے اولم جو کل آیتن علماء بنی اسرائیل آیت لکھی ہے نہیں لکھی علت اول ہے بعد اس کے جو کہا مان لیا گیا اس اللہ پاک کا بعد اس کے جو کہا مان لیا گیا قبول کر لی گئی بات اللہ تبارک بتا کی حجا تو ہم بے تعویل البغات ہمراہ استدلال باغیوں کی تعویلات کے ساتھ جو لوگ استدلال پکڑتے ہیں ان کی بات بالکل بیکار ہے دلیلیں ان کی داحدت الباطل ہیں دلیلیں ان کی کیاہ باطل ہیں عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں ان کے رب کے ہاں ان کے پروردگار کے ہاں ان کی دلیلیں بالکل باطل ہیں والم دوسرا کمرہ اور ان پر غضب ہے خدا کا نمبر تین تیسرا کمرہ اور واقعی ان کے عذاب ہوگا سخت دلیل بھی باطل ہے جب علماء نے مان لیا تو اب ان کی کوئی دلیل معتبر نہیں ہے دلیل بھی باطل ہے ان پر غضب ہے اور ان کے لیے ہے شدید ہے اللہ النبی انزل ابل بالحق ویزان اب دوسری علت آ گئی ہے کیا ہے لکھا اللہ النبی پر علت ہاں ان کے عذر قبول نہ ہونے کی دوسری علت ہے اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اتارا ہے کتاب کو سات حق کے بل میزان اور میزان کو میزان سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی کتاب ہے کیا مراد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ساری شریعت مراد ہے دونوں صحیح ہے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے اور میزان کو شریعت متارا اتارا کو تو اس میزان آنے کے بعد اب کوئی معذور نہیں ہے اب جو بھی جو بھی باغیوں کے لکھے ہوئے پر جائے گا کیا کے دن نا فیصلہ ہوگا جدری کا تخویف اخروی طریقہ ہے اور کیا کون سی چیز بتلاتی ہے تجھے کہ شاید کے کیا مت قریب ہے ادرا جدری کا من ہوتا ہے دوسرے کو بتلانا اعلیٰ مجول مسلمانوں کے اندر ہے اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ شاید کے کیا مت قریب ہے شاید یعنی یقین ہے امید یعنی یقین ہے لال کا نہیں لکھا امید یعنی یقین حضرت سمجھ لو بات قاعدہ ہے لکھا ہوا ہے آپ کے بعد میں اس سے سمجھ لو پڑھتے ہیں آج کے بعد پیر محبوب سدھانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں جہاں آیا ہے وما ادرا کا کیا آیا ہے اللہ پاک نے وہ چیز کا علم نبی علیہ السلام کو دے دیا ہے اور جہاں آیا ہے وما یدری کا تو اس چیز کا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا کیا سمجھے جہاں جہاں آیا ہے بما ادرا کا تو اس کا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو دے دیا ہے اور جہاں آیا ہے بما ندری کا اس کا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا اور جہاں قیامت کے بارے میں کیا ہے بما ندری کا اس لیے اللہ نے قیامت کا علم نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کیا حاشیے پر پڑھو عبارت لکھی ہے تمہارے پاس حاشیے پر کلو ما فل قرآن بما ادرا کا ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو بھلے چودھریو ہاتھ رکھو دایا ہاتھ رکھو ہاں کلو ما فل قرآن بما ادرا کا قرآن پاک کے اندر جہاں با ادرا کا جائے فقد عالم اللہ ہو اللہ پاک نے حضرت کو وہ بات بتلا دی ہے فی ہے بماج جدری کا اور جہاں جہاں بماج جدری کا ہے فلم جدرے ہی اللہ نے حضرت فلم جدرے ہو اللہ نے حضرت کو وہ بات وہ بات فلم لے ہو چلا گئے اور نہیں مطلع کیا اللہ نے حضرت کو اوپر اس بات کے مثل فرمان اللہ تعالیٰ اللہ سات قریبا وما تبین الہو وقت ہو لہو وقت ہو وقت اور نہیں واضح ہوا حضرت کے لیے وقت اس کا اب میری طرف دیکھو میں بات کر دوں پیر محبوب سبحانی رحمہ اللہ کی گیا ہی تو ہر مہینہ دیتے ہیں لیکن یہ بات بھی تو مانے نہ گھر ان کی پیر محبوب سبحانی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ علم عطا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم عطائی کے قائل ہیں ذاتی کے قائل نہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے پیر محبوب سبحانی فرماتے ہیں اللہ نے یہ علم عطا ہی نہیں کیا یہ علم عطا ہی نہیں کیا حضرت کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے جہاں وہ بماجودھی کا یا اللہ نے ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہو وہ کا اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ امید یعنی یقین ہے کہ قیامت قریب ہے اللہ پر نہیں لکھا ہوا یعنی یقین ہے لکھ لو لکھ لو امید یعنی یقین یہ لفظ ضروری ہے امید یعنی یقین ہر سے ترجیح جو ہے پرانے پاک کے اندر یقین کے معنی میں آتا ہے امید یعنی یقین لیا ہے لال لاط قریب شاید کہ قیامت قریب ہے حضرت آپ حضرات کو پیدا تو نہیں ہوتے اذہان مبارکہ کے اندر کہ سات کو مانت ہے اور قریب ان ہے قریب کیا ہے مذکر ہے سمجھا تو یہ جو مشاغت نہیں ہے تو جواب اس کا یہ کہ یہاں سات بتاویل اتیان سات ہے بتاویل اتیان قیامت کا آنا بات قیامت کے آنے کی ہو رہی ہے نا شاید کہ قیامت کا آنا قریب ہے جستا بہا جلدی مچاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اس قیامت پر جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں کب ہے جی قیامت نبی صاحب کب آئے گی قیامت بار بار سوال کرتے ہیں جی جس کے نیچے لکھا ہے بطور و انکار کے بطور انکار کے جلدی مچاتے ہیں ساتھ اس قیامت کے وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اس پر اور وہ لوگ جو مانتے ہیں اس قیامت کو وہ تو ڈرنے والے ہیں اس قیامت سے اور جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک وہ قیامت برحق ہے تو قیامت کیا ہے بر حق ہے اللہ خبردار بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے اندر البتہ بیچ گمراہی دور کے ہیں وہ گمراہی کے اندر ہیں جو دور ہے حق ہے بالکل سمجھ رہے ہو اللہ لطیف بے وادی اب یہ حضرت پہلے دعوے کے متعلق ہے اس کے متعلق ہے ہاں کہ مختار پر متصرف کون ہے لطیف ان کے دو معنی ہیں کیا کرو ذرا اللہ لطیف امبے بادی اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں پر اللہ پاک اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں پر روزیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے ایک مانا دوسرا مانا اللہ و لطیف عبادی اللہ پاک خوب آگاہ ہے کیا مانا ہے اللہ پاک خوب آگاہ ہے اللہ پاک خوب آگاہ ہے بے عباد ہی بندوں کے امور خفیہ و مسالے سے بندوں کے امور خفیہ ہاں ہر ہر بندے کی کوئی خفیہ باتیں ہیں ہر ہر بندے کی ہے نہیں ہے انسان کی کچھ حاجات تو وہ ہیں جو دوسروں کے سامنے ہے اور بیان بھی کرتا ہے لیکن کچھ باتیں اور ضرورتیں ایسی ہیں جو انسان صرف اپنے دل میں رکھتا ہے کسی کو بتاتا بیوی کو نہیں بتاتا ماں کو نہیں بتاتا جی، باپ کو نہیں بتاتا بھائیوں کو نہیں بتاتا اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اس کی اور اس کے رب کی باتیں ہو رہی ہیں سمجھا ربا میری یہ ضرورت پوری کر دے ربا میری یہ ضرورت پوری کر دے اللہ کہتا ہے میرے بندہ میں بھی آگاہ ہوں تیری ضرورت ہے میں بھی تیری ضرورت ہے آگاہ اللہ لطیف اللہ خوب آگاہ ہے اپنے بندوں کے امور خفیہ اور ان کے مسالے سے یردوں کو میشا روبیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بہو القوی العظیم اور وہی طاقتور ہے چاہے طاقتور ہے العزیز و غالب ہے بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے طاقتور ہے والدہ کام کر سکتا ہے وہ دے سکتا ہے وہ من منکانا یرید و ہر فل آخرا وہ انسان جو ہے ارادہ کرتا ہے ایک آیت پڑھ رہے ہیں سر ترغیب ال العمال صالحہ و تدہید فی دنیا ترغیب عل العمال صالحہ ہاں بار بار پا رہے ہو کہ حب دنیا کل خطیت دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے جب تک انسان دنیا میں محبت رکھتا ہے مال دولت کے اندر محبت رکھتا ہے نبی کے قریب مولویوں کے قریب یہ چودھری جام خان وڈیرے جو ہیں یہ مولویوں سے علماء سے امبیا سے دین سے دور بھاگتے ہیں اور غریب غربا جو ہیں وہ پیغمبروں کے قریب آتے ہیں سمجھا اللہ نے فرمایا یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے یہ قلیل حقیر چیز ہے اصل چیز آخرت ہے من کہنا جو دو وہ انسان جو ہے ارادہ کرتا ہے جی ہر سال آخرت کھیت آخرت کا آخرت کے کھیت کا ارادہ کرتا ہے اللہ نہیں میں لہو فی ہر سے ہی سمرا تالاب آخرت سمرا تعالیٰ بھائی آخرت ان کا نتیجہ کیا نکلے گا بڑھاتے رہیں گے ہم اس کے لیے اس کے کھیت میں اس کے کھیت میں ہم اضافہ کرتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے کس طرح مضافت اجر و توفیق چلتا ہے مضافت اجر و توفیق اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے رہیں گے ہم وہ نیکیاں اور زیادہ کرتا رہے گا اور ہم اس کا اجر بھی بڑھاتے رہیں گے سمجھ رہے ہو زیادہ کرتے رہیں گے ہم اس کے لیے اس کے کھیت میں اور وہ انسان جو ہے ارادہ کرتا ہے کھیت دنیا کا ہی منہا دنیا ویا تالاب دنیا ہمرا دو سمرے آ رہے ہیں طالبین دنیا کے دنیاویہ اخرویہ سمرا سمرہ دنیاویا تالاب دنیا خیال کرو محدوفات نکالنے ہیں نوت ہی دیں گے ہم اس کو لیکن وہ ہے اگر چاہیں گے تو اگر ہاں دیں گے اگر چاہیں گے تو وعدہ نہیں ہے دیں گے دنیا اگر چاہیں گے تو لیکن دیں گے بھی کتنا منہا کچھ اس سے کیا سارا نہیں جو وہ مانگ رہا ہے دیں گے اگر چاہیں گے اور دیں گے بھی کچھ سارا نہیں دیں گے دیں گے ہم اس کو اگر چاہیں گے منہا کچھ اس دنیا سے تو سمجھ رہے ہو اللہ نے فرمایا ہے نا جی من ممکن جو آج رجل نہ رہو سیاہ مانشا منوری جو جلدی مانگتا ہے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے لیکن جتنا قدر ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے ہاں نوتے ہی دیں گے ہم اس کو اگر چاہیں گے منہا کچھ اس سے بمال ہو بالبر اخرویہ ہے تالاب ہے دنیا لیکن نہیں ہوگا بات تو اس کی آخرت کے اندر من نصیب کوئی حصہ آخرت میں اس کہو کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں آخرت کے طالب اور جو انسان آخرت کو بھی مانتے ہیں آخرت بھی طلب کرتے ہیں اور دنیا کے اندر رد کے حلال خدا سے طلب کرتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے دعوانا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم حامل شورا کے بارے میں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک شبوں کا جواب ہے اور شبہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اگر ناجائز ہے تو کتب سابقہ میں ہمیں یہ باتیں کیوں ملتی ہیں پچھلی کتابوں کے اندر ایسے تعلیمات ملتے ہیں ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے غیر اللہ کی پکار کا جواب معلوم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حامد شورہ نے اس سوال کا جواب دیا دو باتیں بیان فرمائیں کتنی دو پہلی بات یہ کہ تمام پیغمبروں کے پاس میں نے یہی وہی نازل کی تھی کہ میرے سوا مختار عالم مدبر عالم اور عالم الغیب اور کوئی نہیں ہے دوسری بات کہ اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سارا باغی مولویوں اور گمراہ کن پیشواؤں کا لکھا ہوا ہے انہوں نے بعد میں کتابوں کے اندر گھسیڑ دیا ہے یہ سب کچھ سمجھیں گے اور اس سلسلے میں کتنے سوالوں کے جواب آئے تین اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا اور کب ڈالا اختلاف کس نے ڈالا مولویوں نے ڈالا کیوں ڈالا گد پر جانے کی وجہ سے اور کب ڈالا علم آنے کے یعنی سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر اختلاف ڈالا انہوں نے اب ام لہم شرکا شرع لہم الحم الدین سے یہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمام پیغمبروں کے پاس اور خاص طور پر نو علیہ السلام ابریم علیہ السلام موسا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام ان سب کے پاس یہی وہی بھیجی ہے کہ مختار کل اور عالم الغیب اللہ ہے اور تو کیا میرے سوا اور ان کے کوئی شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک نیا دین جو ہے وہ نکالا ہے کہ غیر اللہ کی پکار جو ہے وہ کیا ہے جائز ہے <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم لهم من ما لم یعظم به اللہ یہ حضرت دوسرے دعوے کے متعلق ہے کہ متفق علیہ وحی کے خلاف جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ باغی مولویوں کا ہے گمراہ کن پیشواؤں کا لکھا ہوا ہے آیا واسطے ان کے شریک ہیں لهم جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے دین سے ماں وہ دین جو نہیں اجازت دی تو اس کے اللہ پاک نے کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر نیا دین مشروع کر دیا ہے نیچے لکھا ہے یہ استفام انکاری ہے یعنی کوئی اس قابل نہیں یعنی کوئی ایسے قابل نہیں ہے آیا ہے واسطے ان کے شریک جنہوں نے مقرر کر رکھا ہے معین کر رکھا ہے اور مشروع کر رکھا ہے واسطے ان کے دین سے وہ جو نہیں اجازت دی ساتھ اس کے اللہ پاک ہیں بلولا کالمت الفصل تخویف اخروی یعنی کہا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بات طے کر دی ہے کہ ان کو عذاب آخرت میں دوں گا اگر یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کو دنیا کے اندر کبھی کا عذاب دے کر میں ہلاک کر دیتا اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے والی سمجھا فیصلے سے مراد ہے تعجیل عذاب تاخیر عذاب والا فیصلہ کہ عذاب ان کو آخرت میں ہوگا مؤخر کر دیا گیا ہے اگر نہ ہوتی بات فیصلے والی البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا دنیا میں درمیان ان کے عملی لکھا ہوا کے نیچے اور دنیا میں بھی لکھا ہے پہلے وہ پیچھے علمی فیصلہ اور دلائل کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے سمجھا کہ توحید برحق ہے اور شرک باطل ہے لیکن یہ عملی فیصلہ مراد ہے البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا دنیا میں درمیان ان کے ان ابو اور بے شک ظلم کرنے والے ابو کا مانا اجل مشرقین ازم عالم اجل مشرقین ازم عالم اور بے شک شرک و کفر کرنے والے ظلم کرنے والے بس کہ ان کے عذاب ہوگا قیامت میں دردناک ان کے لیے قیامت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا طرف والمینا <coughs> دیکھے گا تو اس روز ترا کے نیچے لکھا ہے اس روز وہ آخرت میں دیکھے گا تو اس روز الظالمین ظلم کرنے والوں کو الظالمین کے نیچے کیا لکھا ہے اجل مشرقینا شرک کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو دیکھے گا ڈرنے والے مما کا سابو حضرت مما من کے بعد اور ماں سے پہلے لفظ وبال مقدر ہے کیا مقدر ہے من وبال ماں کا سبو ڈرنے والے وبال اور سزا ان اعمال سے جو وہ کرتے رہے کا سبو کا من کسبو کا مانا کرتے رہے ہاں وبال ان اعمال سے سزا ان اعمال سے جو وہ کرتے رہے بہو واقع اور وہ وبال ضرور واقع ہونے والا ہے ان پر وہ ان پر ضرور واقع ہو کر رہے گا بلدینہ آ منو تخویف کے مقابلے میں اب بشارت آ گئی ہے بلدین کے نیچے بشارت لکھی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا قوت اتقادیہ کو درست کر لیا قوت اتقادیہ لکھا ہے نیچے وام الصالحات اور عمل کرتے رہے اچھے قوت عملیہ درست کر لی فی روات الجنات سمرا لکھا ہے و عامل الصالحات کا نتیجہ کیا نکلے گا بیچ باغات بہشتوں کے بیچ باغات بہشتوں کے بہشتوں کے باغات کے اندر ہوں گے اللہ طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ذرا تفصیل آئے گی حامد بخرف کے اندر بھی اس کے بعد بھی چھوٹی صورتوں میں ایک ہے سباب تنعم اور ایک ہے کمال تنعم سباب تنعم اور سبب تنعم کا منع نعمت کا سبب تنعم کا سبب عمدگی کا سبب مثال کے طور پر کھانے کے لیے تمہیں کوئی چیز مل جائے تو یہ سبب تنعم ہے کیا ہے سبب تنعم ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے پھر کھانے کے لیے اگر کمال درجے کی چیز ہوے گوشت ہوے سمجھا شربت مل جائے پینے کے لیے گوشت کھانے کے لیے مل جائے گوشت بھی عمدہ تو وہ ہے کمال تنعم وہ کیا ہے کمال تناؤ نعمت کا کمال ہے ایک ہے سباب تناؤ اور ایک ہے آگے بتا گی ان شاء اللہ لہما شاہ شاہوں کے نیچے لکھا ہے کمال تناؤ جو کچھ انسان چاہے گا جنت کے اندر وہ مل جائے گا تو یہ تناؤ کا کیا ہے کمال ہے اعلیٰ درجہ ہے لہم ما شاہ واسطے ان جنتیوں کے واسطے ان اللہ دین آ منو الصالحات وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے رب ان کے رب کے ہاں ان کے رب کے ہاں جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ تیار ملے گا ذالکا ذالکا کے نیچے ایک تو لکھا ہے عنوان فضیلت جنت کیا لکھا ہے فضیلت جنت جنت کی فضیلت کا بیان ہے اور دوسرا ذالکا کا مشعری لکھا ہے <coughs> مشاعر لینا ایک اور لگ ہے یہ جنت نہ دنیاوی ایش و عشرت نہ یہ مشاعرہ نہیں ہے عبارت ویسے لکھی ہے یہ جنت نہ دنیا بھی و عشرت یہی ہے وہی الفضل القبیر و انعام بڑا یہ بہت بڑا انعام ہے سمجھا سر ظال کل یہ فضل کبیر کا مشارل ہے فضل کبیر ہے یہ فضل کبیر یہ وہ چیز ہے جو خوشخبری دیتا اللہ پاک اپنے بندوں کو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے اللہ ان کو اس کی خوشخبری سناتا ہے اللہ کمال تصدیق رسالت اور اعمال صالحہ کی ترغیب طریقہ ہے تصدیق رسالت بس اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر لکھ لو جی لکھ لو یہ تو عنوان ہے تصدیق رسالت تصدیق رسالت تصدیق رسالت و ترغیب الاعمال الصالحہ تصدیق رسالت و ترغیب الاعمال الصالحہ کلا کلّہ کم علیہ اجرا اب بعد میں صحیح کر لینا یا وقت کم و کم ہوتا ہے حضرت فرما دو نہیں مانگتا میں تم سے آلے اس تبلیغ توحید پر اجرن کوئی مزدوری کوئی کوئی اجرت اور کوئی مزدوری نہیں مانگتا میں چلل مغد داتا دیکھو حضرت میں بات سمجھا دوں اس کے تین مطلب ہیں اس لفظ کے کتنے مطلب ہیں تین پہلا مطلب تو یہ ہے جو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے بیان فرمایا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری طلب نہیں کرتا میرا ایک مدعا ہے کہ میں جو تمہارا رشتہ دار ہوں تو تم میری رشتہ داری کے حقوق ادا کرو میری رشتہ داری کے جس طرح ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار پر حق ہوتے ہیں تو میں بھی تو آخر تمہارا رشتہ دار ہوں مجھے تم جادوگر کہتے ہو پاگل کہتے ہو میری مخالفت کرتے ہو میرا تمہارے اوپر حق نہیں ہے کم از کم میرے حقوق ادا کرو میری بات تو سنو کم از کم سمجھ رہے ہو میں تم سے اور کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری قرابت جو ہے تمہارے ساتھ تو جس طرح ایک رشتہ دار کے دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں آخر میں بھی تو تمہارا رشتہ دار ہوں میں بھی تو مکے کا رہنے والا ہوں میں بھی تو عربی ہوں میری میری قرابت کے حقوق ادا کرو اور میری بات کو سنو سمجھو اور اس کو قبول کرو بات سمجھ تم جو مجھے رات دن ساحر شاعر جادوگر کہتے ہو مجنون کہتے ہو میری تبدیل کرتے ہو میری دشمنیاں کرتے ہو مجھے پتھر مارتے ہو قتل کرنے کے ارادے کرتے ہو کم از کم میں بھی تو تمہارے رشتہ دار ہوں آخر آخر میرے بھی تو تمہارے اوپر حقوق ہیں جس طرح اور رشتہ داروں کے ساتھ تم بھلائیاں کرتے ہو ان کے ساتھ احسان کرتے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو میرے ساتھ تو اچھا سلوک کرو تم کم از کم کچھ سمجھ آیا ہے اس کا مانا کر رہا ہوں اللہ علیہ اجرا حضرت فرما دو نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ توحید پر اجرن کوئی اجرن کوئی مزدوری مگر محبت رکھنا بیچ کرابت کے بیچ کے کرا کرابت کی محبت رکھو میرے ساتھ جس طرح ایک رشتے دار کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے میرے ساتھ بھی بھلائی کرو یعنی میری بات کو سنو خام خام میرے ساتھ دشمنی نہ